چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے